فی جی مسد اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی یعنی جس کے ذریعے جہنم میں گھسیٹی جائے گی